الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو بلا شبہ حرام کیا تمہارے اوپر اللہ نے مردار کو اور خون کو اور تنظیر کے گوشت کو وما اہل بھی لغیر اللہ اور اس چیز کو حرام کیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر منصور کر دی جائے پھر جس شخص کے اس کے اوپر مجبوری کی حالت آ گئی اور وہ سرکشی کرنے والا دوبارہ کھانے والا نہیں ہے تو ان حرام چیزوں میں سے کھا سکتا ہے کوئی گناہ نہیں بلا شب اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے یہاں فرمایا اے ایمان والو کلو من یہ بات تمہارا تم جو ہم نے تمہارے لیے چیزیں حلال کی ہیں اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ زبان سے بھی آزا و جوارے سے بھی مال و دولت سے بھی ہر طرح کے لحاظ سے اللہ کا شکر بجا لاؤ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مشرقین مکہ نے کوئی چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اس لیے فرمایا کہ جو ہم نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو اور ان کو استعمال میں لاؤ اللہ کا شکر بجا لاؤ اور جو ہم نے چیزیں حرام کی ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ ان کو استعمال میں نہ لاؤ حلال چیزیں استعمال کرو اللہ کا شکر بجا لاؤ تم اللہ کی بات کرنے والے ہو ایمان والے ہو اللہ کے چاہنے والے ہو اور دوسری ہے جو ان المیت علیہ ولحم الخنزیر میں فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے خون دم مصفوح حرام ہے انزیر کا گوشت حرام ہے اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر منسوخ کی جائے وہ حرام ہے مردار سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور خا حلال بھی ہے لیکن اس کو ذبح شری طور پر نہیں کیا گیا تو خود گر کے مر گیا رسی دب گئی مر گیا گلا گھونٹ کے مر گیا ایک دوسرے کے لڑائی سے وہ جانور مر گیا پار سے گر کے مر گیا کنویں میں گر کے مر گیا ہے وہ مردار ہو گیا ہے ذبح نہیں ہو سکا یا گولی ماری ہے جو تیر کے حکم میں نہیں ہے اس سے مر گیا اور ذبح نہیں ہو سکا تو وہ مردار ہے حرام ہے اور اس کی کوئی چیز استعمال میں لانا جائز نہیں ہے اس مردار کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے حتیٰ کہ عام جانور جو حلال ہیں ان کو اپنے اختیار سے حرام چیز کھلانا بھی جائز نہیں ہے اس طرح مردار کی چربی استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے بعض یورپ کے صابن باہر ملکوں کے کفر کے ملکوں کے صابن بنے ہوئے آتے ہیں اور ان صابنوں میں چربی استعمال کی جاتی ہے اور وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے حرام حلال کا اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے ودما اور فرمایا کہ تمہارے اوپر خون حرام ہے خون سے مراد بہنے والا خون جو جس وقت ذبح کیا جاتا ہے جانور تیزی سے خون وہ بہتا ہے وہ حرام ہے اور نجس ہے جو کہ گوشت بناتے وقت خون بوٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور انسان کے کپڑوں سے لگ جائے وہ نجس نہیں ہے ودما میں ایک مسئلہ اور بھی بتانا ہے کہ جن جانوروں کا خون بہنے والا نہیں ہوتا وہ انسان کے جسم پر اگر مر جاتے ہیں اور خون کا داغ لگ جاتا ہے تو وہ پلیت نہیں جیسے مچھر مکھی وغیرہ خون کے نظام میں ایک مسئلہ اور بتانا ہے کہ جیسے آج کل ڈاکٹری لحاظ سے بعض دفعہ مریضوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ شرم جائز ہے اضطراری طور پر مجبوری طور پر یہ جائزہ ویسے تو نجسی ہے خون لیکن اب اگر انسان کو بطور دوائی کے دینا ہے تو جیسے اب غالب گمان یہی ہے کہ اس کو خون نہ لگایا جائے تو خطرہ ہے یہ بندہ مر جائے گا تو ایسی صورت میں خون دوسرے کو دینا بیچنا نہیں ویسے مفت عطیے کے طور پر دینا یہ ثواب کی چیز ہے <coughs> اسی طرح حرام وہ دوائیاں جن میں حرام کیا میزش ہو اور حلال دوائی نہ مل رہی ہو اور غالب گمان یہی ہے کہ اس حرام والی دوائی سے جس میں حرام کی میزش ہے یہ کھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا تو دوائی بھی استعمال کرنا مجبوراً اضطرارن جائز ہے تیسری چیز فرمائی و الخنزیر خنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے خنزیر اس کے پٹھے اس کی چربی اس کے کھال اس کے سب کچھ حرام ہے البتہ ایک حدیث میں جو امام بخار نے نقل کی کہ اگر سوئی نہ ہو تو اس کے بال بطور سوئی سلائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ جائز ہے وہ بھی مجبوراً جائز ہے اور اب تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے ایک سوئی کیا ہزار طرح کی لاکھوں طرح کی سوئیں دستیاب ہیں وما اہل بھی لغیر اللہ اور وہ چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر منسوخ کر دی گئی ہیں جیسا کہ ہندو لوگ یا اور فرقہ اضالہ وہ اپنے بتوں پر مزاروں پر وہ چیزیں نذرانے کے طور پر چڑھاتے ہیں یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں مشرقی نے مکہ اونٹوں کو بتوں کے نام پر اونٹنیوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے پھر انہیں کچھ بھی نہیں چھیڑتے نہ ان کا دودھ پیتے نہ ان کا گوشت کھاتے اور کہتے تھے کہ بس یہ اللہ اس کے بتوں کے نام پر منسوخ کر دی گئی ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایجاد کی ہوئی چیز تھی شریعت ایسی چیز سے منع کرتی ہے اور اگر کوئی ایسا کرے اور اس کو ذبح کرے تو یہ حرام ہے غیر اللہ کے نام پر چیز کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ہی ذبح کی گئی دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت نام ہی نہیں لیا دل میں ہونی غیر اللہ کا مقصد ہے یا یہ کہ غیر اللہ کے نام پر دینا مقصد ہے لیکن ذبح کا نام بھی لے لیا بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ دیا تب بھی وہ جانور حرام ہے ما اہل بھی اللہ ہاں جانور ہو یا چادر ہو مٹھائی ہو کوئی نظر و نیاز ہو کوئی چیز ہو جو غیر اللہ کے نام پر دی غیر اللہ کے نام پر دی وہ ناجائز ہے حرام ہو گئی البتہ جو جائز صورت ہے وہ یہ کہ کوئی بھی نیکی اللہ کے نام پر اللہ ہی کے لیے کی جائے اور آخر میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بکرا صدقہ دیا آپ کے نام پر اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں مرحوم کو فلاں مرحوم کو پہنچا ایسی اور عبادات کا بھی طریقہ ہے سارے ثواب کا فمن غیر ولا فلا اسم علیہ جو شخص کے مجبور ہو گیا اور اس کے پاس رزق حلال موجود نہیں ہے مگر مردار موجود ہے یا خنزیر کا گوشت موجود ہے یا غیر اللہ بھی موجود ہے اگر وہ حلال کی انتظار کرتا ہے تو اس کو امید نہیں ہے حلال کھانا ملنے کی اور اگر حرام کھانا نہیں کھاتا تو مر جائے گا اور یہ مجبوری حالت ہے استراری کی حالت ہے شریعت اس کے لیے اتنا کھانا حرام کا جائز قرار دیتی ہے جتنے سے اس کی جان بچ جائے لیکن دو شرطیں لگائیں کہ دوبارہ کھانے کے بھی ارادہ نہ ہو اور اس حرام چیز کو کھا کے سرکشی اور گناہ کا بھی ارادہ نہ ہو تو جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ دو بوٹیاں کھانی تھی اس سے جان بچ جائے گی یا چار کھانی تھی اس سے بچ جائے گی تو یہ تو نہیں پتہ تھا اور یہ دس بوٹیاں کھا گیا وہ اپنی طرف سے تو جان ہی بچانا مقصد تھا لیکن زیادہ کھا گیا تو اس سے اللہ معاف کرنے والا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے مغفرت کرنے والا مہربان ہے اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے